حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ و مسلمان ہوں یا یہودی یا سابی یا نصرانی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے